اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنا ہے اس کی پرچھائیاں دائیں اور بائیں جھکتی ہیں اللہ کو سجدہ کرتی اور وہ اس کے حضور ذلیل ہے